السلام علیکم آبجیکٹ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی دو ڈفرنٹ ڈیزائن اسٹریٹجیز دیکھی کہ کیسے اپنے جنیرک الگوریدم فائنڈ کو یوز کیا جا سکے کنٹینر ویکٹر کے ساتھ پہلا جو ڈیزائن اسٹریٹجی تھی وہ کرسر کی تھی cursor is an ordinary pointer جو کہ ہم کنٹینر سے باہر اسے یوز کریں گے ایز اے پوائنٹر ڈکلیئر کر کے کرسر کو تین فنکشنلٹیز چاہیے کنٹینر سے تاکہ کرسر ٹھیک کام کر سکے اور وہ تین فنکشن جو کنٹینر کو پوائنٹ کرنے تھے وہ ایک فرسٹ کا فنکشن تھا جو کہ ریٹرن کرتا تھا pointer to the first element of the container دوسرا فنکشن بیونڈ کا چاہیے تھا جو کہ ریٹرن کر رہا تھا again a pointer to the memory location past the last element of the container اور تیسرا ہمیں چاہیے تھا نیکسٹ کا فنکشن نیکسٹ کا فنکشن یہ کرتا تھا کہ گیون اے پوائنٹر اور a cursor to an element وہ اس سے اگلے ایلیمنٹ کا پوائنٹر ریٹرن کر دیتا تھا تو یہ تین ریکوائرمنٹ کرسر امپوز کرتا ہے کنٹینر کے اوپر کہ اگر کنٹینر یہ تین فنکشنلٹیز پرووائڈ کرتا ہے تو ہم کرسر کو یوز کر سکتے ہیں اور ہم اپنے فائنڈ کے میتھڈ کو جنیرک میتھڈ کو کنٹینر کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم نے اس کی اگزامپل دیکھی تھی ویکٹر ٹیمپلیٹ کے لیے جب ہم نے اسے انہانس کیا ان تین فنکشنلٹی کے لیے تو کرسر نے ٹھیک کام کرنا شروع کر دیا اس کیس میں اسٹارٹ اور بیونڈ کا جو پیرامیٹر تھا وہ فرسٹ اور بیونڈ کے ایلیمنٹس کو پوائنٹ کر رہا تھا اور ہم وائل کے لوپ میں جب ہم کنٹینر کو اٹریٹ کر رہے تھے تو نیکسٹ ایلیمنٹ ہم پلس پلس اسٹارٹ کر کے کر لیتے تھے اور وہ اس لیے پاسبل تھا کیونکہ کرسر ایک آرڈنری پوائنٹر ہے اور آرڈنری پوائنٹر کے اوپر انکریمنٹ کا آپریٹر کام کرتا ہے اور ویکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ کو کنٹیگوس سیکوینس میں adjacent to each other in memory store کرتا ہے سو so, اگر کنٹینر ایسے ہیں جس میں ایلیمنٹس کنٹیگوس میموری میں اسٹور ہوئے ہوئے ہیں تو بیسیکلی کرسر کو صرف دو فنکشنلٹیز چاہیے کنٹینر سے اسٹارٹ اور بیونڈ کی لیکن اگر کنٹینر ایسا ہے جس میں ایلیمنٹ کنٹیگوس اسٹور نہیں ہوئے ہوئے ہیں تو پلس پلس اسٹارٹ جو کہ وائل لوپ کے بیچ میں ہم اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے تھے پوائنٹر کو آگے بڑھانے میں ایک ایلیمنٹ سے دوسرے ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کرانے کے لیے وہ کام نہیں کرتا تھا اس کے لیے ہمیں فائنڈ کے میتھڈ میں چینج کرنی پڑی تھی تاکہ ہم کنٹینر کا نیکسٹ کا میتھڈ یوز کر سکے سو so, ہم نے جنیرک کنٹینرز کو یوز کرنے کے لیے یعنی کہ کسی بھی کنٹینر کو کرسر کے ساتھ یوز کرنے کے لیے اپنے فائنڈ کے الگوریدم میں تھوڑی سی چینج کی تھی اور اس کے بعد کوئی بھی کنٹینر ہو کسی بھی قسم کا کنٹینر ہو کرسر کی ٹیکنیک اس پہ چل جاتی تھی ایڈوانٹیج کیا تھا کہ کرسر کی اسٹریٹجی ہمارے لو لیول یا آرڈینری پوائنٹر کے سے بہت نزدیک تھی that is a cursor like a pointer pointing to the first element of the container another cursor pointing to the beyond last element of the container اور جیسے ہم پوائنٹرس کو ٹریٹ کرتے ہیں ایڈوانس کرنے کے لیے ویسے ہی ہم کرسر کو ٹریٹ کر رہے تھے سو so, یہ ایڈوانٹیج تھا دوسرا ایڈوانٹیج کہ ہم ملٹیپل کرسر جو ہیں وہ اٹیچ کر سکتے تھے ایک کنٹینر کے ساتھ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ more than one simultaneous iteration کرنا چاہیں اگر ہم کنٹینر کے اوپر تو وہ کرسر کی ٹیکنیک سے پاسبل تھیں جو کہ ہماری پہلی والی ٹیکنیک سے پاسبل نہیں تھی چھوٹا سا ڈرا بیک جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے جنیرک الگوریتم فائنڈ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑا تھا اس سے اگلی ٹیکنیک پہ جب ہم گئے کہ ہم کرسر کے کانسیپٹ کو ہی تھوڑا سا مزید بہتر کریں تاکہ ہم ایک ایسے سولوشن پہ پہنچ جائیں جس میں وہ سارے کے سارے ایڈوانٹیجز موجود ہوں جو کہ کرسر کی اسٹریٹجی میں تھے پلس ہمیں اپنے جنیرک الگوریتم فائنڈ کو چینج نہ کرنا پڑے وہ ٹیکنیک ہم نے کہا کہ وہ اٹریٹر کا کانسیپٹ ہے اٹریٹر جو ہے ایک کلاس ہے جس کے ہم آبجیکٹ بنا سکتے ہیں اور وہ ہم یوز کرتے ہیں کنٹینر کو ٹریورس کرنے کے لیے جسٹ لائک ہم آرڈنری پوائنٹر کو یوز کرتے ہیں آرڈنری ارے کو اٹریٹ کرنے کے لیے so iterator is nothing but a glorified pointer a pointer, pointer, ordinary that has been encoded into a class or object. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی اگزامپل ہے کہ کیسے ہم ایک کانسیپٹ کو لے کے اس کے اگینسٹ ایک کلاس بنا سکتے ہیں سو so, اٹریٹر کی کلاس کچھ بھی نہیں ہے it is a pointer to a container so we can attach اور associate a an iterator to a container اور وہ ہم نے جنیرک ٹیمپلیس بیٹ ایک اٹریٹر بنایا تھا اٹریٹر کی کلاس تھی جو کہ اپنے پاس پوائنٹر رکھ رہی تھی کنٹینر کا جس کے ساتھ اسے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ایک اپنے پاس ایڈریس رکھ رہی تھی ایلیمنٹ کا جس کو وہ پوائنٹ کر رہی ہے تو یہ دو اس کے ڈیٹا ممبر تھے اور اس کے ساتھ ہم نے پھر اس کے کچھ ممبر فنکشن ڈیفائن کیے تھے کنسٹرکٹر تھا کاپی کنسٹرکٹر تھا پلس پلس انکریمنٹ کا آپریٹر تھا ڈی ریفرنسنگ کا آپریٹر تھا اور انکوالٹی کا آپریٹر تھا اور یہی ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جنیرک الگوریدم فائنڈ کسی بھی ایسے ڈیٹا اسٹرکچر کے ساتھ کام کر سکتا ہے جو یہ تین آپریشن پرووائڈ کرتے ہیں پلس پلس ڈی ریفرنسنگ اور ان اکوالٹی یہ تین ہم نے اٹریٹر میں ڈال دیے تھے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس اٹریٹر کو یوز کرتے ہوئے چاہے ہم ایسے کنٹینر کے ساتھ اسے ایسوسیٹ کرا دیں جس میں ایلیمنٹ کنٹیگوس پڑے ہوئے ہیں اس صورت میں بھی ہمارا فائنڈ کا فنکشن جنیرک فائنڈ کا الگوریتم جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا تھا اور اگر ہم اسے کسی ایسے کنٹینر سے ایسوسیٹ کروا دیں جس میں ایلیمنٹ کنٹینگوس نہیں پڑے ہوئے ہیں اس کیس میں بھی ہمیں ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی کہ اپنے جنیرک فائنڈ کے الگوریتم کو چینج کریں so iterator was our best design that we came up with for using container called I would see again iterator was similar and functionality to an ordinary pointer so iterator stand in relation to a container with a pointer stand in relation آئیے اب ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں جس میں ہم سی پلس پلس کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری آتی ہے اس کا کوئک اوور ویو کریں گے کہ اس میں کیا کچھ چیزیں شامل ہیں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری جب آپ پروگرام ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی قسم کے ڈیٹا اسٹرکچر یوز ہوتے ہیں جس میں سے ایرے آپ یوز کرتے ہی آئے ہیں اسٹرکچرس یا ریکارڈس وہ بھی آپ یوز کرتے آئے ہیں ایک ویکٹر کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا تھا جس کو ہم کافی لیکچر سے لے کے چل رہے ہیں اور ہم نے ویکٹر کی ٹیمپلیٹ کلاس بنائی تھی اور اسی طرح کے اور بھی کہی ڈیٹا اسٹرکچر ہیں جو کہ پروگرامرس کو کامنلی یوز کرنے پڑتے ہیں اپنے پروگرامنگ میں تو اسٹینڈرڈ کی کمیٹی سی پلس پلس کی اسٹینڈرڈ کی کمیٹی نے ڈسائڈ کیا کہ کیوں نہ ہم یہ جو most commonly used data structures ہیں اور الگوریدمس ہیں ان کو ان کی کلاسز بنا کے ٹیمپلیٹ کلاسز بنا کے سی پلس پلس کے کمپائلر کے ساتھ شفٹ کر دیا کرے ہر تمام سی پلس پلس کے کمپائلر اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کے ساتھ آ رہے ہیں اور اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے ڈیزائن کی گئی تھی کہ وہ ایفیشنٹلی آپریٹ کرے اکراس ڈفرنٹ ڈیٹا اسٹرکچر اور الکریدم چاہے وہ ویکٹر ہو چاہے وہ اسٹیک ہو چاہے وہ کیو ہو چاہے وہ سیٹ ہو ان سب کے لیے ٹیمپلیٹ لائبریری جو ہے ایفیشینٹلی آپریٹ کر دوسرا بینیفٹ اس کا کیا تھا ری یوز کا ایک دفعہ ان ڈیٹا اسٹرکچرس کے لیے کلاسز ڈیزائن کر کے ٹیسٹ کر کے لائبریری کے میں رکھ کے یوزرس کو دے دی گئی ہیں ڈیزائنرس کو دے دی گئی ہیں کہ آپ ری یوز کر رہے ہیں اسے آبجیکٹ اور ایک بینیفٹ بہت شروع میں بتایا گیا تھا ری یوز کا سو so بیسیکلی یہ کمپوننٹ بنے بنائے سی پلس پلس کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ آپ کو آ رہے ہیں جو کہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں ایفیشنٹلی یوز ہوتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں اور آپ اپنے پروگرام میں اسے یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ بچے گی آپ کا ڈیولپمنٹ ٹائم بچے گا اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری میں تین طرح کی چیزیں ہیں تین مین چیزیں ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری دیتا ہے ایک تو کنٹینر دوسرا اٹریٹرس اور تیسرے الگوریتم یہ تین مین کمپونیٹ ہیں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کے اور ہم تینوں پہ باری باری دیکھیں گے ان ہاں، چیزوں کو سب سے پہلے ہم ایس ٹی ایل کے کنٹینر کی طرف آتے ہیں سو واٹ از اے کنٹینر ہم پیچھے دیکھتے بھی آئے ہیں container is an object that contains a collection of data element vector کی ایگزامپل ہم لے کے چلتے آ رہے ہیں ویکٹر از اے کنٹینر جو کہ ڈفرنٹ ایلیمنٹس اپنے پاس کنٹین کر رہا ہے اسی طرح جو آرڈینری ایرے جس کے ساتھ آپ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک کنٹینر ہی ہے کہ وہ ایلیمنٹ کنٹین کرتا ہے سیم ٹائپ کے ایس ٹی ایل میں تین طرح کے کنٹینرس ہیں ایک سیکوینس کنٹینر کہلاتے ہیں دوسرے ایسوسیٹو کنٹینرز کہلاتے ہیں اور تیسرے کنٹینر اڈیپٹرس کے آئیے اب تینوں پہ باری باری ایک نظر ڈال sequence container a sequence organize a finite set of objects all of the same type into a strictly linear arrangement یہ سیکوینس کنٹینر کی ڈیفینیشن ہے یعنی سیکوینس کنٹینر ایک ہی ٹائپ کے ایلیمنٹس اپنے پاس رکھتا ہے اور انہیں ایک لینئر ارینجمنٹ میں رکھتا ہے that is one after the other after the other after the other ایک لینئر سی ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں لینئر چین بن رہی ہے جیسے آپ کو چین کا دیکھا ہوگا اگر وہ چین میں سارے ایک ہی لنک چل رہے ہیں ایک ہی اور کسی ایک جگہ سے دو لنکس یوں کر کے دو برانچز نہیں نکل رہی ہیں تو آپ انہیں لینئر ارینجمنٹ کہہ سکتے ہیں اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ یہ سیم ٹائپ کا ہونا چاہیے just like an ordinary array ordinary array میں بھی آپ جو ایلیمنٹ ڈالتے ہیں وہ سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں تین طرح کے sequence container standard template library provide کرتا ہے ایک تو vector vector mathematical notation vector سے آپ آشنا ہیں یہ اسی قسم کا ہے یا جو ویکٹر ٹیمپلیٹ کی کلاسز ہم بناتے آئے ہیں پیچھے اور جن کے ساتھ ہم کام کرتے آئے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ ایسی چیز جس میں ایلیمنٹ آپ کے کنٹیگوس پڑے ہوئے ہوں ایک ہی ٹائپ کے کنٹیگوس پڑے ہوں سو ویکٹر جو سیکوینس کنٹینر جو ہے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری پرووائڈ کرتی ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں اگر آپ نے اس میں سے ریپڈ انسرشنز اور ڈیلیشنز کرنی ہو at the back end of the container at the back end of the vector جیسے ایرے ہے آپ کا ایرے میں جب بھی آپ چیزیں ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے ڈالنا بڑا آسان ہے کہ آپ اینڈ پہ ڈالتے جائیں چیزیں تو وہ ایرے گرو کرتی جاتی ہے آپ کا جتنی بھی آپ نے اس کی ڈکلیریشن کی ہوتی ہے اور آپ کانسٹنٹ ٹائم میں نیا ایلیمنٹ جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں اور نیا element at the back delete بھی کر سکتے ہیں and this is very important if you have such application where the data structure required is such that the insertions and be are to be made at one end is at the back end you can use temp, sequence containers. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ رینڈم ایکسیس کر سکتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کو جسٹ لائک اے رے ہم کسی بھی ایلیمنٹ کو کانسٹنٹ ٹائم میں ایکسیس کر سکتے ہیں ریڈنگ پرپزز کے لیے رائٹنگ پرپزز کے لیے so this is vector sequence container دوسری ٹائپ کا سیکوینس کنٹینر جو ہے وہ کہلاتا ہے double ended queue D E Q U E deque یا ڈبل اینڈیڈ کیو اس میں اور ویکٹر میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈیٹا اسٹرکچر کے بیک پہ اور فرنٹ پہ دونوں جگہ پہ انسرشنس اور ڈیلیشنز کرنی ہے اور وہ آپ کو ریپڈلی کرنی ہے تو آپ یہ ڈی ای کیو کو یوز کر سکتے ہیں ڈبل اینڈ کیو کو یوز کر سکتے ہیں so this is the distinct distinguishing feature of double handed queue as compare to vector double handed queue میں دونوں سائڈوں پہ انسرشن اور ڈیلیشن کر سکتے ہیں لیکن بیچ میں انسرشن یا ڈیلیشن جو ہے وہ بہت کاسٹلی ہو گیا تو اس کو یوز نہ کیجیے اور ڈبل اینڈیڈ کیو بھی کسی بھی ایلیمنٹ پہ آپ کو رینڈم ایکسس پرووائڈ کرتی ہے اگین رینڈم ایکسس کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹ ٹائم میں آپ ڈیٹا اسٹرکچر کے کسی بھی ایلیمنٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں ریڈنگ اور رائٹنگ پرپز کے لیے تیسرا سیکوینس کنٹینر لسٹ کا ہے لسٹ کو سمجھیے ایسے ہی جیسے چین ہوتی ہے اگر آپ نے لوہے کی بنی ہوئی چین دیکھی ہو جس میں ہکس لگے ہوتے ہیں ایک ہک ہے ایک ہک کے بعد دوسرا ہک اسے یوں کر کے لگا ہوا ہے تیسرا ہک اس کے آگے یہ لگا ہوا ہے تو اسے ہم پروگرامنگ میں لسٹ کہتے ہیں اور اس کا ڈسٹنگوشنگ فیچر یہ ہے کہ آپ اس لسٹ میں کسی بھی جگہ ریپڈلی انسرشن اور ڈلیشن کر سکتے ہیں ڈبل اینڈیڈ کیو اور ویکٹر ٹیمپلیٹس میں یا سیکوینس کنٹینرز میں یہ تھا کہ آپ ایک اینڈ کے اوپر ریپڈ انسرشن یا ڈیلیشن کر سکتے ہیں لسٹ ایسی چیز ہے جس میں آپ اس چین میں کہیں بھی پہ بیچ میں ریپڈ انسرشن اور ڈیلیشن کر سکتے ہیں by rapid insertion mean I would سے کانسٹنٹ ٹائم میں کسی بھی جگہ آپ انسرشن اور ڈلیشن کر سکتے ہیں نارملی یہ لسٹ جو ہیں یہ ڈبلی لنک لسٹ کے طور پہ بنائی جاتی ہیں اب مثلا ڈبلی لنک لسٹ سے مراد یہ ہے میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ آپ اس پہ یوں بھی ٹریورس کر سکتے ہیں اور یوں بھی ٹریورس کر سکتے ہیں بعض لسٹ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں بڑی ایفیشینٹلی ٹریولس کر سکتے ہیں یا اس ڈائریکشن میں یا اس ڈائریکشن میں یہ لسٹ جو ہے جو کہ سیکوینس کنٹینر اسٹینڈرڈ لائبریری نے پرووائڈ کیا ہے آپ اس میں آ, آ, بڑی ریپڈلی دونوں ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں اور آ, جو جہاں تک ایکسس کا تعلق ہے یہ سیکوینس کنٹینر آپ کو رینڈم ایکسس پرووائڈ نہیں کرتا آپ کو لسٹ کے ایلیمنٹ سیکوینشلی ٹریورس کرنے پڑتے ہیں چاہے آپ اس ڈائریکشن میں سیکوینسلی ٹریورس کریں یا اس ڈائریکشن میں ٹریورس کریں تو یہ تین سیکوینس کنٹینرز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری آپ کو پرووائڈ کرتی ہے میں پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دوں سیکوینس کنٹینر وہ کنٹینرز ہیں جس میں ڈیٹا ایلیمنٹس جو ہیں وہ سارے سیم ٹائپ کے ہونے چاہیے اور یہ ڈیٹا ایلیمنٹ ایک لینئر ارینجمنٹ میں رکھے جاتے ہیں مثلا یہی چل رہا ہے this is not a linear arrangement کہ یہاں سے یہ چین چل رہی ہے اور اس کے آگے اس کے دو لنکس یا دو برانچز نکل ہیں تو یہ لینئر ارینجمنٹ میں آئیے اب ہم ان کے ایک یا دو سیکوینس کنٹینرز کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں کہ انہیں کیسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ان میں کیسے ڈیٹا انسرٹ وغیرہ کیا جاتا ہے یہ ویکٹر کی ایگزامپل ہے ویکٹر سیکوینس کنٹینر اسکرین کے اوپر آپ جو پہلی لائن دیکھ رہے ہیں وہ کلوڈ ویکٹر یہ ہیڈر فائل ہے جس میں ویکٹر ٹیمپلیٹ کی کلاس پڑی ہوئی ہے تو آپ اسے انکلوڈ کر کے اب آپ ویکٹرز کو یوز کر سکتے ہیں سیکوینس کنٹینر ویکٹر کو یوز کر سکتے ہیں ویکٹر کو ڈکلیئر کرنے کا سینٹیکس جو ہے وہ آپ تھرڈ لائن میں دیکھ رہے ہیں S T D colon colon یہ نوٹیشن یوز کی جاتی ہے نیم اسپیس کے لیے دیٹ از ویکٹر کا جو کلاس جو ہے ٹیمپلیٹ کلاس جو ہے وہ اس نیم اسپیس میں ڈیفائن کی گئی ہے نیم اسپیسز کا کانسپٹ سی پلس پلس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے دوسری لینگویجز میں بھی ہے اس وجہ سے کہ بڑے پروگرامنگ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیم ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہو ایک ٹیم ہو سکتا ہے اس شہر میں ہو دوسری ٹیم کسی اور شہر میں ہو اور ان میں کمیونیکیشن تو ہے لیکن اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ ہر کلاس اور ہر ویریبل کا نام جو ہے وہ ڈسٹنکٹ ہی ہو کیونکہ یہ ڈفرینٹ کمپونیٹس ہیں جو کہ ایک ہی سافٹ ویئر میں چلنے ہیں تو نیم کلیشز آ سکتے ہیں نیم کلیشز بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہیں یہ سیٹ آف نیمز جو ہیں وہ ایک نیم سپیس کو بلونگ کرتے ہیں دوسرے سیٹ آف نیمز دوسری نیم سپیس کو بلونگ کرتے ہیں سو نیم سپیس کا کانسیپٹ دیا گیا ہے تاکہ نیم کلیشز نہ آئے سو یہ نوٹیشن کہہ رہی ہے کہ S T D is a namespace جس میں یہ ویکٹر ٹیمپلیٹ ڈیفائن کیا گیا ہے so S T D colon colon vector within angle bracket int I V so we are declaring an a vector of the name I V اور ویکٹر کے سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ انٹیئر ٹائپ کے ہوں گے آئی این ٹی جو آپ ڈکلیریشن میں دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو کہ ایک سگنیفیکینٹ ڈفرنس ہے ہماری ویکٹر کی امپلیمنٹیشن سے جو کہ ہم پچھلے آٹھ دس لیکچر میں کرتے آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس میں نہیں بتایا گیا کہ اس ویکٹر کا سائز کیا ہوگا یعنی کہ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا ویکٹر جو ہے کتنا گرو کر جائے گا تو بیسیکلی یہ بہتر طریقہ ہے اس کو کرنے کا تو وی دیر از نو پری ڈیفائنڈ سائز آن دس ویکٹ اور جو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ اس ویکٹر کلاس کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی گرو کرتا رہتا ہے as the number of elements in the vector grow also array میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی ارے میں آپ نے ڈکلیئر کیا تو that is the maximum size اتنے ایلیمنٹ ہی یہ میکسیملی اسٹور کر سکتا ہے ویکٹر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ ڈائنامیکلی گرو کرے گا آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سو بیسیکلی ہم نے ویکٹر ڈکلیئر کیا ہے اور اس کے بعد ہم یوزر سے کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ ہمیں پہلا انٹیریئر دیجیے جو ہم نے ویکٹر میں ڈالنا ہے دوسرا انٹیریئر دیجیے ویکٹر میں ڈالنا ہے اور وہ پھر ہم آ, اسے آ, ویکٹر میں ڈالیں گے اور پھر یوزر سے پوچھیں گے کہ آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے کوڈ بہت آسان ہے وہ میں کوڈ ایکسپلین نہیں کر رہا جو اسکرین کے اوپر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ایکس اور وائی دو ویریبلس ڈکلیئر کیے گئے ہیں سی ایچ نام کا ایک کریکٹر ویریبل کیا گیا اور پھر ڈو وائل کا لوپ ہے جس میں ہم یوزر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ, آ, جو انٹیریئرز ہیں دو انٹیریئرز ہمیں دے ہم انہیں ایکس اور وائی میں اسٹور کر رہے ہیں اور یہ اب آپ اسکرین جو دیکھ رہے ہیں اس کی ٹاپ کے اوپر یلو میں آ, وہ دو فنکشنز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ویکٹر میں ایلیمنٹ انسرٹ کرتے ہیں اور وہ فنکشن جو ہے اس کا نام ہے push underscore back vector کی بیک کے اوپر ہم اس ایلیمنٹ کو پش کر رہے ہیں انسرٹ کر رہے ہیں اور وہ ایلیمنٹ کون سا ہے جو کہ ایز این آرگومنٹ بھجوایا جا رہا ہے I V dot push underscore back X I V dot push underscore back Y اور اس کے بعد ہم آؤٹ پٹ کروا رہے ہیں کہ کرنٹ کیپیسٹی کیا ہے ویکٹر کی اور کیپیسٹی ویکٹر کی فائنڈ کرنے کے لیے انہوں نے کنٹینر میں ایک فنکشن دیا گیا ہے کیپیسٹی کا جو کہ آپ چوتھی لائن میں دیکھ رہے ہیں اگین یلو میں آئی وی ڈاٹ کیپیسٹی سو یہ بتا دے گا کہ ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے ویکٹر اس کے بعد ہم آؤٹ پٹ کر رہے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے سائز سے مراد یہ ہے کہ اس ویکٹر میں کرنٹلی کتنے ایلیمنٹ پڑے ہوئے ہیں that is the difference between capacity and the size capacity is how many elements it can contain size is how many elements are there in the container at this point اور اس کے لیے انہوں نے سائز کا میتھڈ دیا ہوا ہے جو کہ آپ اگین یلو میں دیکھ رہے ہیں آئی وی ڈاٹ سائز ہم نے یوز اور پھر یہ یوزر سے پوچھتا رہتا ہے کہ اگر وہ یوزر وائی پریس کرے گا تو یہ چیز کنٹینیو کرتی رہے گی سو ایک یہ لوپ میں جا رہا ہے یوزر سے دو ایلیمنٹ لیتا ہے انہیں پش بیک کرتا ہے پھر یوزر سے کہتا ہے کہ آپ مزید دو ایلیمنٹ ڈالنا چاہتے ہو اگر وہ کہہ دے یس تو وہ دوبارہ اس سے اگلے ایلیمنٹ مانگتا ہے اگر وہ یس کے علاوہ کچھ بھی کہہ دے کوئی بھی کریکٹر پریس کر دے تو یہ لوپ ٹرمینل کٹ جاتا ہے اور ہمارا پروگرام ختم ہو سو so یہ آؤٹ پٹ ہے بیسیکلی uh, پہلا اسے انٹیریئر مانگا اس نے ون دیا دوسرا مانگا اس نے ٹو دیا یہ پش کر دیے گئے ویکٹر میں کیپیسٹی پوچھی گئی اس نے کہا کیپیسٹی دو ہے یہ دیکھیے کوئی میمری اس میں لاس نہیں ہے جتنے ایلیمنٹ ڈالے گئے اس کے پاس پاس اس نے اپنا اپنی کیپیسٹی کو ایڈجسٹ کر لی کیونکہ دو ایلیمنٹ اس میں پش کیے گئے ہیں اس لیے سائز بھی دو ہے پھر پروگرام یوزر سے پوچھتا ہے آپ اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یوزر وائی پریس کر دیتا ہے جو کہ آپ اسکرین کی لاسٹ لائن پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ نیکسٹ ایٹریشن میں چلا جاتا ہے پھر تیسرا اور چوتھا تھری اور فور یوزر دیتا ہے جو کہ پش بیک کر دیا جاتا ہے کنٹینر میں کنٹینر کی کیپیسٹی ڈائنمیکلی گرو کر کے چار ہو جاتی ہے ڈیٹا کا سائز بھی چار ہی ایلیمنٹ اس میں پش بیک کیے گئے ہیں وہ چار ہیں یوزر پھر کہتا ہے میں دوبارہ یہ اٹریشن کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہم تھرڈ اٹریشن میں آ جائیں اب یہاں پہ دیکھیے اگین وہ یوزر دو ایلیمنٹس اسے دیتا ہے انٹیریئر فائیو اور سکس پروگرام ہاں، اسے پش کر دیتا ہے اب یہاں پہ دیکھیے کہ capacity of the container is now eight basically vector کچھ اس قسم کا کر رہا ہے کہ ہر دفعہ جب اس کا سائز کیپیسٹی کے برابر آ جاتا ہے اور ایک نیا ایلیمنٹ اس میں پش کیا جاتا ہے انسرٹ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے سائز کو ڈبل کر لے سو so, پہلی دفعہ اس میں دو تھے تو اس کا سائز اس کی کیپیسٹی دو تھی سائز دو تھا جب تیسرا ایلیمنٹ اس میں پش کیا گیا تو اس نے اپنا سائز فور کر لیا تھا سو so, تیسرا اور چوتھا ایلیمنٹ پش کیا گیا تو سائز اور کیپیسٹی برابر ہو گئے جب پانچواں ایلیمنٹ پش کیا گیا تو اس نے اپنی کیپیسٹی کو ڈبل کر لیا چار سے آٹھ کر لیا یہ یہاں پہ آپ تیسری لائن کے اوپر اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس نے اپنی کیپیسٹی آٹھ کر لی جب دو ایلیمنٹ انسرٹ کیے تو اس نے سائز سکس بتایا اور اس طرح پروگرام یہاں پہ ختم ہو دوسری اگزامپل ڈبل اینڈیڈ کیو کی ڈبل اینڈیڈ کیو کی کلاس جو ہے وہ header file D E Q میں ڈیفائن کی گئی ہے اسے ہم انکلوڈ کرتے ہیں مین پروگرام میں جا کے ہم ڈی کیو نامی ڈبل اینڈیڈ کیو جو ہے اسے ڈکلیئر کرواتے ہیں ڈکلیریشن بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہے جس پیٹرن کے اوپر ویکٹر کو ڈکلیئر کیا گیا تھا S T D colon colon D E Q angle brackets میں انٹ ہے اور آئیڈینٹیفائر کا نام ہے D Q so D Q is a double ended queue of int elements اور اس کے بعد دیکھیے دو لائنوں میں ہم اس کے فرنٹ کے اوپر ایلیمنٹ کو پش کر رہے ہیں اور بیک کو بھی پش کر رہے ہیں اور کمانڈس کا نام پش انڈر اسکور فرنٹ ہے اگر آپ فرنٹ کے اوپر ایلیمنٹ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ بیک پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پش انڈر اسکور بیک ہے اسی طرح اگر آپ ایلیمنٹ جو ہیں وہ ڈبل اینڈیڈ کیو میں سے کنٹینر میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو پاپ کا یوز کرتے ہیں pop underscore front front کے اوپر جو ایلیمنٹ ہے وہ پاپ کر لیا جائے گا اور اگر بیک پہ جو ایلیمنٹ ہے لاسٹ ایلیمنٹ جو ہے اسے آپ نے پاپ کرنا ہے تو آپ پاپ بیک کر لیں گے اور بیسیکلی یہی چیز آپ ویکٹر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں pop underscore back so they are very constrained in their use of function اس کا میں آپ کو اسکرین شاٹس نہیں دکھاؤں گا صرف uh, uh, اس ایگزامپل سے دکھانا یہ مقصود تھا کہ ڈبل اینڈیڈ کیو کے سیکوینس کنٹینر کو آپ کیسے ڈکلیئر کریں گے اور فرنٹ اور بیک کے اوپر آپ کیسے چیزوں کو انسرٹ کرتے ہیں اور ان میں سے چیزوں کو پاپ کرواتے ہیں یہ آخری اگزامپل لسٹ کی ہے لسٹ uh, کی جو ہیڈر فائل ہے وہ کنٹین کرتی ہے لسٹ uh, کلاس کی ڈکلریشن uh, کو اس لیے ہم انکلوڈ کرتے ہیں لسٹ کے ہیڈر کو اگین لسٹ کا کنٹینر جو ہے اسے ڈکلیئر کرنے کا اسٹینڈرڈ طریقہ جیسے ہم نے ویکٹر اور ڈی ای کیو میں کیا S T D colon colon list with angle bracket float and the name of the identifier is underscore list اور انڈر اسکور لسٹ میں پش بیک کیا ہم نے دو کمانڈز آپ کے سامنے ہیں ہم فلوٹ ایلیمنٹس کو انسرٹ کر رہے ہیں لسٹ کے بیک کے اوپر پش کر رہے ہیں ہم لسٹ کے فرنٹ پہ بھی پش کر سکتے ہیں پش فرنٹ کر کے اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ یہ لسٹ ایسی چیز ہے ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے کہ اس لسٹ میں کسی بھی جگہ آپ ایلیمنٹ جو ہیں وہ بڑی ایفیشینٹلی آلموسٹ کانسٹنٹ ٹائم میں آپ اسے انسرٹ بھی کر سکتے جو تھرڈ لائن ہے جو ڈیکلریشن دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ نے لسٹ میں کسی جگہ within the interior of the list کوئی چیز انسرٹ کرنی ہے تو آپ نے پروگرام کو یا ڈیٹا اسٹرکچر کو یہ بھی بتانا ہے کہ کس ایلیمنٹ سے پہلے کچھ کیا جائے تو یہ جو آپ third last line from the bottom دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے S T D colon colon float یہ نوٹیشن ہے جو کہ میں آپ کو جب ہم اٹریٹر پڑھ رہے ہوں گے تب بتاؤں گا کہ کیسے ہم ایک قسم کا پوائنٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں اٹریٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں toward the first element of the container اور اس کے بعد دیکھیے انسرٹ کی کمانڈ ہے second last line underscore list dot insert plus plus I T comma five point three so iterator جہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے اس سے اگلے ایلیمنٹ کے بعد 5.3 آپ نے انسرٹ کرنا ہے so it is not at the back اور at the front this is within the interior of the list that we are inserting an element اور اس کے لیے سمپلی انسرٹ کی کمانڈ ہے جو کہ سیکنڈ لائٹ لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں سو so یہ تین ایگزامپلز ہم نے دیکھی جو کہ سیکوینس کنٹینرس کی تھیں اب ہم ایسوسیٹو کنٹینرس کے اوپر آتے ہیں and associative container provide fast retrieval of data based on keys associative container ہم وہاں پہ یوز کریں گے جہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے یا یوں کہہ لیجیے لیٹ می پوٹ اندر وے کہ جہاں پہ جو ایلیمنٹس ہیں انہیں کسی طرح ایکسس کرنے کا کوئی فاسٹ طریقہ نہیں ہے وہ ایلیمنٹ اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کے اوپر وہاں سے چیز نہیں نکال سکتے ہیں جیسے پکچرز پڑی ہوئی ہیں لیٹ سے پکچرز میں ہمیں کوئی طریقہ نہیں ہے فاسٹ طریقہ نہیں ہے نکالنے کا پوری پکچر کو کمپیئر کرنا پڑے گا تو اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو ہم اپنے ایلیمنٹ کے ساتھ ایک کی ایسوسیٹ کر دیں اور کی ایسی ہو جو کہ بڑی ایزیلی جسے سرچ کیا جا سکے کمپیئر کیا جا سکے سو وی ایسوسیٹ اے کی ود دی ویلو اور یہ اس کی کی بیسس کے اوپر ہم پھر وہ ایلیمنٹ ریٹریو کرتے ہیں that's why it is called associative container value کو آئٹم کو ایلیمنٹ کو جو کہ کنٹینر میں اسٹور کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک کی ایسوسیٹ کی جا رہی ہے جس کی کی بیسس کے اوپر انہیں ریٹریو کیا جائے گا دوسری ایگزامپل ہو سکتی ہے اسٹوڈینٹس کی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا سافٹ ویئر ہے جو کہ اسٹوڈنٹ سے ڈیل کرتی ہے ان کے نام وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موسٹ اپروپریٹ کی ہے وہ اس کا رول نمبر ہے اسٹوڈینٹ کا سو so, ہم کہیں جی کہ یہ رول نمبر 3045 جو ہے اس سے ایسوسیٹڈ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم ریٹریو کرنا چاہتے ہیں سو یہاں پہ یہ ایسوسیشن آ گئی roll number and this is the entire element پورے اسٹوڈنٹ کا ریکڈ ہے یہاں پہ پڑا تو یہ ایسوسیشن ہے کی اور ایلیمنٹ کی اگر اس قسم کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں تو ہمیں یہ ایسوسیٹو کنٹینر یوز کرنے چاہیے چار طرح کے ایسوسیٹو کنٹینرز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری پرووائڈ کرتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے ہیں تو چار لیکن انہیں آپ دو کلاسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر دو طرح کے ایسوسیٹو کنٹینر آ جاتے ہیں اور دوسری کلاس میں دوسرے دو طرح کے کنٹینر آ جاتے ہیں آئیے اب ان ایسوسیٹو کنٹینرس کو دیکھتے ہیں اور جلدی جلدی ان کے متعلق تھوڑی تھوڑی ایگزامپلس بھی دیکھ یہ چار طرح کے ایسوسیٹو کنٹینرس ہیں سیٹ نارمل سیٹ جو ہے وہ تو آپ نے میتھمیٹیکل کانسیپٹ آپ کو پتا ہی ہے ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس میں ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایلیمنٹ کسی خاص کرائٹیریا کی بیسس کے اوپر سلیکٹ کیے گئے ہیں سو سیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا سو so, یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیٹ ایسوسیٹو کنٹینر ہے جس میں کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا اسی طرح ملٹائی سیٹ فرق صرف اتنا ہے کہ ملٹائی سیٹ میں آپ ڈپلیکیٹ ویلوز الاؤ کرتے تیسرا ایسوسیٹو کنٹینر میپ ہے میپ میں اور سیٹ میں ایک تھوڑا سا فرق ہے جو میں واضح کرتا جاؤں سیٹ میں بیسیکلی جو ایلیمنٹ ہے وہی ایکٹ کرتا ہے ایز اے کی کے سیٹ میں ایلیمنٹ اور کی ایک ہی چیز ہے جبکہ میپ میں ایلیمنٹ علیحدہ ہے کی علیحدہ ہے یہ دونوں دو ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں this is the final distinction between map and set I hope you understand let me repeat it map میں یہ ایسوسیشن ہے ڈسٹنکٹ ایسوسیشن ہے this is this element and there is this distinct key and these two are associated and then we find the element based on this key set میں کی بھی وہی ہے ایلیمنٹ بھی وہی ہے یہ مین ڈفرنس ہے بٹوین سیٹ اور میپ کے اور ملٹی میپ میں اگین وہی چیز ہے کہ duplicate keys are allowed map میں ڈپلیکیٹ کیز نہیں ہو سکتی ہیں ایلیمنٹ ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں کی ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی ہیں جبکہ ملٹی میپ میں کی بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتی آئیے اب ہم سیٹ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں سیٹ کیسے ڈکلیئر کرنا ہے اگین سیٹ کی ٹیمپلیٹ کلاس سیٹ کے علیحدہ سے ہیڈر میں ڈیفائن کی ہوئی ہے اس لیے اگر ہم نے سیٹ سے ڈیل کرنا ہے تو ہمیں سیٹ کا ہیڈر انکلوڈ کرنا پڑے گا جو کہ آپ پہلی لائن میں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر تیسری لائن ہم ایک کریکٹر ٹائپ کا سیٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں اور ڈکلیریشن اسٹینڈرڈ طریقے سے ہے S T D colon colon set with angle brackets type which is char and the identifier C S یہاں پہ ہم پہلی لائن آؤٹ پٹ کر رہے ہیں کہ کرنٹ سائز کیا ہے سیٹ کا اور یہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد اگلی اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بڑی ایفیشینٹلی ڈیزائن کی گئی ہیں پروگرام کی گئی ہیں امپلیمنٹ کی گئی ہیں پینلٹی منیمم ہے اگین سیٹ کا سائز جو ہے وہ شروع میں ایک قسم کا کچھ نہیں ہے اس کا سائز ابھی دیکھیں گے کہ زیرو ہے کوئی خاص میموری اس کے لیے الوکیٹ نہیں کی گئی ہے اس میں انسرٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے ایلیمنٹس کو انسرٹ کا ممبر فنکشن سیٹ کے کنٹینر نے پرووائڈ کیا ہوا ہے یہ وہی نام یوز کیا گیا ہے جو کہ لسٹ میں یوز کیا گیا تھا ایلیمنٹ کو انسرٹ کرنے کے لیے سو یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایلیمنٹ انسرٹ کر رہے ہیں C S dot insert character A C S dot insert character B C dot insert character B ہم نے جان بوجھ کے یہاں پہ تین انسرشنس کی ہیں لاسٹ دو انسرشن ایک ایلیمنٹ کی ہیں سیٹ میں ایلیمنٹ ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں تو کیونکہ یہ ایلیمنٹ پہلے سے سیٹ میں موجود ہے ہمیں ہمارے جو سیٹ کی کلاس جو ہے اس کو اس میں دو ہی ایلیمنٹ آنے چاہیے بے شک ہم نے تین انسرشنس کی ہیں کیونکہ ایلیمنٹ بی پہلے سے ہی سیٹ میں موجود ہے اور اس کے بعد اب ہم آپ کو اسکرین پہ آؤٹ پٹ دکھائیں گے کہ جب ہم نے یہ تین انسرشن کر لی ہیں اس کے بعد اس کنٹینر کا سائز کیا ہے ایسوسیٹو کنٹینر سیٹ کا سائز کیا ہے یہ دیکھ انسرشن سے پہلے اس کا سائز زیرو ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے اور جب آپ نے تین انسرشن کی اور اس کے بعد اس کا سائز پتا کیا تو اس نے کہا جی میرے پاس سائز میرا دو ہے اس کا مطلب ہے میرے پاس صرف دو ایلیمنٹ ہے تیسری انسرشن جو تھی وہ کیونکہ ڈپلیکیٹ ایلیمنٹ انسرٹ ہو رہا تھا سیٹ ڈپلیکیٹ ایلیمنٹس الاؤڈ نہیں کرتا اس لیے اس نے تیسری انسرشن کو الاؤ نہیں کیا کیونکہ وہ ڈپلیکیٹ تھی سائز اس کا دو رہا اگین ابھی تک ہم تین سیکوینس کنٹینر دیکھ چکے ہیں ایک ہی ایسوسیٹ ایسوسیٹو کنٹینر دیکھ چکے ہوئے ہیں اس میں ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ سائز ڈائنمیکلی گرو ہو رہا ہے ہر کنٹینر کا so we don't have to worry about the size limits on these container set کی ایگزامپل اب آپ دیکھیے کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ پچھلے میں تھا صرف یہاں پہ ڈیکلریشن ڈفرنٹ ہے اگین سیٹ کے ہیڈر میں ہی ملٹی سیٹ ڈیفائن ہوا ہوا ہے اس لیے انکلوڈ جو ہے وہ ہم سیٹ کا ہیڈر ہی کر رہے ہیں تیسری لائن میں ہم نے ملٹی سیٹ کو ڈکلیئر کیا ہے اسٹینڈرڈ طریقہ ہے S T D colon colon اب ہم ملٹائی سیٹ کا کی ورڈ یوز کر رہے ہیں within angle type which is is character character and this C M S multiset باقی ساری چیزیں سیم ہیں یہاں پہ تین انسرشن ہوئی ہیں کیونکہ multiset duplicate elements allow کرتا ہے اس لیے اب سائز جو ہوگا وہ اس کا تین ہو جائے یہ دیکھیے size before insertion zero size after insertion three کیونکہ تین انسرشن کی گئی تھیں اے بی اینڈ بی اور multiset duplicate elements allow کرتا ہے اس لیے تین ایلیمنٹ اس ملٹا سیٹ میں موجود ہیں اور وہ آپ کو سائز تین بتا رہا ہے so that is the main difference between set and multiset map کی ایگزامپل موجود ہے لیکن صرف میں آپ کو ڈکلیرشن ہی بتاؤں گا اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنس ہیں اس کے یوزیج میں وہ میں پھر آپ کو نہیں بتاؤں گا سو انکلوڈ میپ کر رہے ہیں ہیڈر فائل اور اس کی آپ تھرڈ لائن دیکھیے typedef S T D colon colon map whatever that is we are not interested in that map کے بعد جو اینکل بریکٹس ہیں اس میں یہ دیکھیے دو ٹائپس ہیں first is int comma char اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے غور کریں آ, کیونکہ یہ آپ کو ایکسپلسٹلی دکھا رہا ہے کہ پہلی ٹائپ جو ہے وہ کی کی ٹائپ ہے اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ ایلیمنٹ کی ٹائپ ہے so that is the association between key and element element کی ٹائپ کریکٹر ہے جبکہ کی کی ٹائپ اینٹ ہے اور کیونکہ یہ میپ ہے اس لیے تمام کی کو ڈسٹنکٹ ہونا چاہیے باقی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ویلوز انسرٹ ہو رہی ہیں اس میں میپ میں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا سفائی ٹو سے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تھرڈ لائن کے اوپر کہ جو چیز بھی اس کنٹینر میپ میں جائے گی اس کے دو ایلیمنٹس ہونے چاہیے پہلا ایلیمنٹ جو ہے پہلی جو چیز ہے وہ انٹ ہونی چاہیے اور دوسری کریکٹر ٹائپ کی ہونی چاہیے انٹ جو ہے وہ کی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور کریکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ کی ٹائپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اینڈ دس از دس ایسوسیشن اور جب بھی ہم نے اب فائنڈ کرنی ہے کوئی چیز اس میپ میں سے تو وہ کی کی بیسس کے اوپر فائنڈ کریں گے ایلیمنٹ کی بیسس کے اوپر فائنڈ نہیں کریں گے that is a characteristic feature of map کہ ہم ایلیمنٹس کو فائنڈ کرتے ہیں کی کی بیسس کے اوپر ایلیمنٹ کی بیسس کے اوپر نہیں یہ جو ہم نے دو ٹائپس آف کنٹینر دیکھے سیکوینس کنٹینر اور ایسوسیٹو یہ فرسٹ کلاس کنٹینرز کہلاتے ہیں ایس ٹی ایل کی ٹرمینالوجی میں فرسٹ کلاس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایکچولی بلڈ کیے گئے ہیں یہ چھ تین ہم نے جو سیکوینس کے دیکھے اور چار ہم نے جو ایسوسیٹو کے دیکھے یہ چار ڈسٹنکٹلی بلڈ کیے گئے ہیں آن دیئر اون کیوں اس کی ضرورت پڑی کہ ہم یہ نئی ایک قسم کی ٹرمینالوجی نکالیں فرسٹ کلاس کنٹینر اس لیے کہ جو تیسری کنٹینر ٹائپ ہے کنٹینر اڈیپٹرس وہ they are not in themselves containers in the sense کہ وہ uh, ہر ایک کے لیے علیحدہ ڈیٹا اسٹرکچر بنایا گیا ہے بلکہ وہ انہیں دو ٹائپس کے اوپر بلڈ کیے گئے ہیں سو انڈر لائن اسٹرکچر جو ہے وہ فرسٹ کلاس کنٹینرز کا ہے اور ان کے اوپر پھر کچھ کنسٹرینٹس وغیرہ لگا کے ہم نے کنٹینر اڈیپٹرس بنائے یہ لاسٹ ٹائپ تیسری ٹائپ کنٹینرز کی کنٹینر اڈیپٹرز ہیں a container adapter is a constrained version of some first class container یعنی کہ کنٹینر اڈیپٹر جو ہیں اس میں انڈر لائن اسٹرکچر جو ہے وہ فرسٹ کلاس کنٹینر کا ہے ان کے اوپر ان کے اوپر کچھ کنسٹرینٹس ڈال کے تو ہم نے یہ کنٹینر اڈیپٹر بنائے ہیں جو ہمیں ڈفرنٹ ٹائپ کے کنٹینر دیتے ہیں اور وہ یہ تین کنٹینر ہیں جنہیں ہم کنٹینر اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری تین طرح کے کنسٹرینڈ اڈیپٹر جو ہیں یا کنٹینر اڈیپٹر جو ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے پہلا ہے اسٹیک اسٹیک ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی جاتی ہیں اور اگر ہم نے ریموو کرنا ہے تو بھی ٹاپ سے ریموو کریں گے اس کی اگزامپل exactly وہی ہے کہ جب آپ ہوٹلس میں جاتے ہیں جہاں پہ بوفے ٹائپ کا ہوتا ہے تو وہاں پہ پلیٹیں پہلے سے پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس سو کالڈ ریک میں سے اوپر کی پلیٹ نکال لیتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ پلیٹیں لا کے اگین اوپر رکھ دیتے ہیں سو دس از اسٹیک اس ڈیٹا اسٹرکچر کو اسٹیک کہتے ہیں جہاں پہ پلیٹیں پش ٹاپ پہ کی جاتی ہیں اور ریموو بھی ٹاپ سے کی جاتی ہیں اس اڈیپٹر کو بلڈ کیا جا سکتا ہے آن ٹاپ آف ویکٹر اور ڈبل اینڈیڈ کیو اور لسٹ ان تینوں کو یوز کرتے ہوئے ہم اس اسٹیک کے اڈیپٹر کو کے ڈیٹا اسٹرکچر بنا سکتے دوسرا جو اڈیپٹر ہے وہ ہے کیو کا یہاں پہ کیو سے مراد جو ہے وہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ ہم نارملی بینکس میں یا سینما میں ٹکٹ لینے جائیں یا کسی جگہ پہ ٹکٹ لینے جائیں تو وہ جو لائن سی بنی ہوتی ہے کیو بنی ہوتی ہے یہ ڈیٹا اسٹرکچر اس کیو کو سمولیٹ کرنے کے لیے اس کیو کو ممت کرنے کے لیے اس کیو کے بہیویئر کو پروگرامنگ میں دینے کے لیے یہ کیو ہے اور اس کا کریکٹرسٹک فیچر یہ ہے جیسے کہ ہم بینک میں جائیں تو جو بھی لاسٹ پرسن آتا ہے وہ کیو کی اینڈ پہ آتا ہے لیکن جس پرسن کو سرو کیا جا رہا ہے وہ کیو کے فرنٹ کے اوپر ہے سو so, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ اس کیو کے اڈیپٹر کو یوز کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈبل اینڈیڈ کیو کے سیکوینس کنٹینر یا لسٹ کے کنٹینر سیکوینس کنٹینر کو یوز کرتے ہوئے اس کیو کے اسٹرکچر کو ڈیٹا اسٹرکچر کو بنا سکتے ہیں اور تیسرا ہے پرائرٹی کیو کہ کیو ہے جس میں لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں یا ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ پرائرٹی دی گئی ہوئی ہے تو جس کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے ہمیشہ اسی کو پہلے سرو کیا جاتا ہے کیو میں ایلیمنٹ جیسے مرضی آ کے رہیں لیکن جو سرو کیا جائے گا وہ اپنی پرائرٹی کے بیسس کے اوپر کیا جائے گا جس کی ہائر پرائرٹی ہے اسے ہی کیو کہ وہ کہہ لیجیے فرنٹ کے اوپر آئے گی اور اسے سرو کیا جائے گا سو پرائرٹی کیو بہت جگہ پہ یوز ہوتی ہے پروگرامنگ میں اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ویکٹر یا ڈبل اینڈیڈ کیو کے ڈیٹا اسٹرکچر سے جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ان کی ایگزامپلس نہیں دوں گا سو سفائس ٹو سے کہ یہ تین ایگزامپلس ہیں جو کہ ہم نے دیکھی ڈفرنٹ ٹائپس کے فرسٹ کلاس کنٹینر کے اوپر بلڈ کی گئی ہیں اور آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں ہر ایک کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ کس کنٹینر کو فرسٹ کلاس کنٹینر کو اڈیپٹ کر کے بنائی جا سکتی ہے میں ان کی ایگزامپلس میں نہیں جا رہا کامن فنکشن جو کہ تمام کنٹینرز کے لیے پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ اب میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں جلدی جلدی آپ کو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے کاپی کنسٹرکٹر ہے ڈسٹرکٹر ہے ایم ٹی کا فنکشن ہے empty returns true if the container contains no element کوئی بھی کنٹینر ہو سیکوینس ایسوسیٹو یا اڈیپٹر ٹائپ کا اگر اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو ایم ٹی کا فنکشن ٹرو ریٹرن کرے گا ادر وائز فالس اسی طرح میک سائز کا فنکشن ہے کسی بھی کنٹینر پہ آپ لگا سکتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے کتنے ایلیمنٹ یہ کنٹین کر سکتا ہے سائز کا فنکشن یہ بتاتا ہے کہ کرنٹلی کنٹینر میں کتنے ایلیمنٹ موجود ہیں اور اس کے بعد یہ ڈفرنٹ آپریٹرز دیے گئے ہیں اسائنمنٹ کا آپریٹر ہے یہ لیس دین کا آپریٹر ہے کہ اگر ایک کنٹینر دوسرے کنٹینر سے چھوٹا ہے basically element by element comparison ہوگا اور لیکسیکوگرافیکلی uh, کمپیرزن کر کے وہ بتا دے گا کہ ایک کنٹینر دوسرے کنٹینر سے چھوٹا ہے یہ یہ سارے یوز کرتے ہیں کیے جاتے ہیں ڈفرنٹ الگوریدمس میں جو کہ ہم دیکھیں گے آپ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس کے تیسرے پارٹ کے اوپر آئیں گے یہ الگوریدمس کنٹین کرتے ہیں وہ بیسیکلی ان کو یوز کرتے ہیں سواپ کا میتھڈ ہے دو کنٹینرس کے ایلیمنٹ کو سواپ کرنا بگن اور اینڈ کے دو فنکشن دیے گئے ہیں جو کہ اٹریٹر ریٹرن کرتے ہیں اٹریٹر جو بھی ہم پڑھ آئے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھے ہیں اٹریٹر کرتے ہیں بگن کی کیس میں اٹریٹر پوائنٹ کرتا ہے کنٹینر کے پہلے ایلیمنٹ کے اور اینڈ کا میتھڈ جو ہے وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے اٹریٹر جو کہ میمری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے وچ از پاس دی لاسٹ ایلیمنٹ بالکل وہی جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں فرسٹ اور بیونڈ کے میتھڈس دیکھے تھے انہی انہی کی کے اوپر بگن اور اینڈ کے میتھڈس ہیں جو کہ کنٹینر پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ ریٹرن کرتے ہیں اٹریٹر کو آر بگن اور آر اینڈ یہ ہم دیکھیں گے کہ اٹریٹر جو ہے جو ہم نے دیکھا تھا بنایا تھا وہ نارملی چلتا ہے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہمارا فائنڈ کا الگوریدم جو ہے وہ کہتے ہیں ٹریورس کرے from last element to first element اور ہم اس ایلگوریدم میں چینج بھی نہ کریں پلس پلس ویسے کا ویسا ہی رہے تو یہ ریورس اٹریٹر کا بھی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اگر ہم ریورس اٹریٹر ڈکلیئر کر دیں تو آر بگن کا میتھڈ جو ہے وہ لاسٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کا اٹریٹر پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے اور آر اینڈ جو ہے وہ کنٹینر کے پہلے ایلیمنٹ کا اب اگر آپ اس کے اوپر پلس پلس کریں تو وہ بگن سے لاسٹ کی طرف آئے گا آخری ایلیمنٹ سے پہلے ایلیمنٹ کی طرف آئے گا تو یہ بھی ہر کنٹینر پرووائڈ کرتا ہے اریز یہ اٹریٹر جس ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کر رہا ہے کنٹینر کے اسے اریز کر دیا جائے ریمو کر دیا جائے کنٹینر میں سے اریز اٹریٹر اٹریٹر یہ دو اٹریٹر جو ہیں جو کہ کنٹینر کے دو ایلیمنٹس کو پوائنٹ کر رہے ہیں ان کو انکلوڈ کرتے ہوئے اور ان کے بیچ میں جتنے ایلیمنٹس ہیں انہیں اریز کر دی کلیئر کنٹینر میں سے سارے ایلیمنٹ اریز کر دیے جائیں ڈیلیٹ کر دیے جائیں سو so, یہ کچھ فنکشنز ہیں جو کہ تمام کنٹینر چاہے جس مرضی ٹائپ کے ہوں یہ پرووائڈ کرتے ہیں کنٹینر جو ہے وہ کچھ ریکوائرمنٹ امپوز کرتا ہے ایلیمنٹس کے اوپر کہ ایلیمنٹس جو کہ کنٹینر میں ڈالے گئے ہیں ان میں کم از کم یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے سیکنڈ بلٹ پوائنٹ دیکھیے when an element is inserted into a container a copy of that element is made تو جو چیز آپ انسرٹ کر رہے ہیں اس کی کاپی بن کے کنٹینر میں جاتی ہے اس کے لیے کاپی کنسٹرکٹر چاہیے اور اسائنمنٹ آپریٹر بھی چاہیے آپ کو کیونکہ ان دو طریقوں سے ہم ایلی کنٹینر e میں ایلیمنٹ ڈال سکتے ہیں اسی طرح ایسوسیٹو کنٹینر میں کیونکہ فائنڈ آن دی بیس آف کی کرنا ہے تو کمپیرزن پرپز کے لیے یہ ایسوسیٹو کنٹینر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایلیمنٹس جو بھی اس میں ڈالے جائیں وہ یہ دو آپریٹر بھی پرووائڈ کریں دیٹ از اکوالٹی کا اور لیس دین کا باقی سارے آپریٹرز جو ہیں ایلیمنٹس کے اوپر وہ انہی دو کے ریلیشن سے کنٹینرز خود ہی کر لیتے ہیں اگر لیس دین ہے اور کسی کو کنٹینر کو گریٹر دین چاہیے تو وہ لیس دین کے آپریٹر کو اگر وہ نگیٹ کر دے تو وہ گریٹر دین اور گریٹر دین ایکول ٹو بن جائے گا سو so, یہ تھا ریکوائرمنٹس جو کہ کنٹینر امپوز کرتے ہیں ایلیمنٹس کے اوپر اس کے ساتھ ہی ایک کنٹینر کا سیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اب میں ریپ اپ کروں گا جو کچھ ہم نے basically S T L standard template library میں کنٹینرس پہ پڑھا اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری ہمیں تین چیزیں پرووائڈ کرتی ہے کنٹینر اٹریٹرس الگوریتمس آج ہم نے صرف کنٹینرز پہ دیکھا ایس ٹی ایل میں تین طرح کے کنٹینرز ہیں سیکوینس کنٹینر ایسوسیٹو کنٹینرز اور کنٹینر سیکوینس کنٹینر وہ کنٹینر ہیں جو کہ ایک طرح کے ایلیمنٹ اپنے میں اسٹور کرتے ہیں پیورلی لینئر ارینجمنٹ میں one after the other that is linear arrangement اور تین طرح کے sequence container S T L میں ڈیفائن کیے گئے ہیں ون از ویکٹر اس میں ایلیمنٹ کنٹینگوس پڑے ہوئے ہیں اور آپ ویری ایفیشنٹلی ایلیمنٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں at the back of the vector اور یہ آپ کو رینڈم ایکسس پوائنٹ پرووائڈ کرتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ ویکٹر کے کسی بھی ایلیمنٹ کو آپ کانسٹنٹ ٹائم میں ایکسس کر سکتے ہیں دوسری طرح کے ہیں ڈبل اینڈیڈ کیو اس میں آپ دونوں کے اوپر اسٹرکچر کے ڈیٹا اسٹرکچر کے ایفیشینٹلی ایلیمنٹ انسرٹ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی رینڈم ایکسس پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے اوپر تیسرا سیکوینس کنٹینر جو ہے وہ لسٹ کا تھا ڈبل ڈبلی لنک لسٹ ہے یہ ایسی لسٹ چینڈ لسٹ جس میں دونوں سائڈ پہ ایفیشنٹلی ٹریورس کیا جا سکے اور اس میں آپ کہیں بھی انسرشن اور ڈیلیشنس کر سکتے ہیں ویری ایفیشنٹلی اینڈ پہ کرنا ضروری نہیں ہے لسٹ کے کسی بھی جگہ کے اوپر ایفیشنٹلی انسرشن کی جا سکتی ہے لیکن یہ سیکوینس کنٹینر آپ کو رینڈم ایکسس پرووائڈ نہیں کرتا ایلیمنٹ پہ اسے بیسیکلی آپ کو سیکوینشلی ٹریورس کرنا پڑتا ہے دوسری type of container associative containers ہیں ایلیمنٹ کے ساتھ کی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اور پھر ایلیمنٹس کی کی بیسس کے اوپر فائنڈ کیے جاتے ہیں ایلیمنٹ اٹ سیلف فائنڈ نہیں کیا جاتا اور وہ میں نے آپ کو ایگزامپلس بھی دی تھیں کہ اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے اس کا نام کیا ہے وہ رہتا کہاں پہ ہے کس ڈپارٹمنٹ کا وہ اسٹوڈنٹ ہے سو آن اینڈ سو فورتھ اس کے ساتھ کی ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے اس کے رول نمبر کی رول نمبر یونیکلی آئیڈینٹیفائز اور it is a key towards that element towards that student so ہم اس رول نمبر کی بیسس کے اوپر اس کی کی بیسس کے اوپر اس اسٹوڈنٹ کے ایلیمنٹ کو سرچ کرتے ہیں فائنڈ کرتے ہیں سو so اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو آپ یہ ایسوسیٹو